اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا فقیر مکہ تمہارے لیے چنی تو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری محب زمینوں پلک سما سما سمت میں سکا نشا تمہارے لیے خلیل و نجیب مسیح و صفی سب سے کہی کہی بھی بنی بنی بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارہ سے چاچا چیز نہیں کوئی سم بی لمر مداج ہو ہوئے ترجیا سمبی لمج ہو ہو ہوئے بس کلمہ میں سب نالو پیارا جیسے میرے سرکار ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا ہم جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا ہم بھی ہو تیرا آسیا آیا ہم بھی ہو تیرا آسیا بتایا تجھ تجھ خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کواری پاک مریم وہ نفق تو بھی ہے قادم ہے عجب نشان آزم مگر آمینا کا جایا وہ سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا کشور رسالت جو عرش پر چل اگر گوئے تھے نئے نکالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے باہر گئے شادیاں مبارک چمر کو آبا دیا مبارک اپنی اپنی لے میں یہ گل دل کا بول دے دے وہاں فلک پر یہاں زمین میں اچھی اچھی شادی اچھی اچھی گھومے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفنا اٹھ رہے تھے چھوٹ پڑتی تھی ان کے رکے تک چاندنی تھی چٹ

نہ پانی کٹور تاروں نے بھر لیے بچا ستم کیا کٹے تھے وہ راہ گزر کے لایا رہ را پلتے پلتے ہوگی گئے ساہر اسی اسی طرف گئے تھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا چند بدر شاہ مت چمک دینا نوران بدلا شانی مت چمک دلا ٹار کل مستانی مور اکی نی مد بھریا اس سورت جانا گا اس سورت میں جانا گا گا کا جان جہانا گا سچیا تیرا گری میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیا پڑھی سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما مہر ہری تیری سنا مشتاق کیا کت جا سے میرے سر لبان

شے پری تیرا پہر میرا زو سوے تو ہی سرورے ہر کو سراب شہ تیرا بسل نہیں ہے ادا نہ ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے سب سے ہو بولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا نور ہمارا نبی گئی جس کے آگے سبھی شمع ہونے لے کرایا ہمارا نبی کرنوں پر بھی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا سارے اچھوں سے اچھا سمجھے جسے جی اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی مانگنے والوں جی مانگنے والوں مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے جہاں جہاں نہیں گمان حسن حضور ہے یہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول پار سے دور ہے شمع ہے کہ دعا نہیں میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان گی وہ سو پر جس میں سخن نہ ہو بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگ یوں ہے دبیل عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان یا رسول حاصل ہے سبھی کو ذرا پھر پڑی ہے اعزاز یہ حاصل ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے سبھی کو حاصل ہے سبھی کو اپلاک پہ تو گم بدے خزرا یعنی یہ زمین کو ہی اعزاز حاصل ہے کہ زمین پر گنبد خزرا ہے آسمان پر نہیں افلاق پر نہیں ہے یہ زمین پر ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاق پہ تو گنبد خزرا نہیں ایک دن آسمان نے زمین سے کہا کہا کیا آپ بھی سنیے آسمان زمین سے کہا مجھ پہ تارے ہیں مجھ پر چاند ہے مجھ پر سورج ہے بتا تجھ پر کیا ہے زمین نے کہا اور ایسا جواب دیا زمین نے کہا تجھ پہ تارے ہیں صحیح تجھ پر چاند ہے صحیح تجھ پر سورج ہے صحیح پر مجھ پہ مدینہ ہے مجھ پر گنبد خزرا ہے اسی زمن میں سیدی آلہ درد کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے سن سن پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہوا یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کبھی کھلے میدان میں دیکھیں نا تو آگے جا کر یہ آسمان آپ کو یوں جھکتا ہوا نظر آئے گا کسی نے دیکھا ہے کس سے دیکھا ہے مجھے تو دکھاؤ کس نے دیکھا ہے ہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا وہ دور سے جب کسی بڑے میدان میں آپ دیکھیں گے نا تو یوں نیچے جیسے کہ جھکتا ہوا آپ کو آسمان نظر آتا ہے دیکھا ہے کبھی یہ اس اس کو ایک اشارے کے طور پر لے کر کتنا خوبصورت لکھا گیا خم یعنی جھک گئی خم ہو گئی پشتے فلک اس تان زمین سے کیا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہم گئی پشتے پلک اس دان زبی سے مریلا یہ حاصل ہے تو حاصل ہے ہاسل کو اپلاک پہ تو پتے پہ تو بدے حضرا نہیں ایسے پھر نظر دے مگر دے ادب سے ایسے پھر نظر دے مگر دے ادب سے یہ گنبد بد ہے یہ گنبد بد ہے تباشا نہیں کوئی نہیں کوئی یہ بد خزرا ہے تباشا نہیں کوئی خزرا ہے نہیں کوئی اب میرے گاؤں میں ججتا نہیں کوئی سب مل کر بولو جیسے میرے سر ہے سرکار کی رحمت نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما سال سچ ہے کہ مجھ جے سات کما نہیں